المزمل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے رات میں قیام کر مگر تھوڑا حصہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں بے شک رات کا اٹھنا سخت رونتا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے الگ ہو کر وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں بس تم اس کو اپنا کارساز بنا لو اور لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور بھلی طرح ان سے الگ ہو جاؤ اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی ڈھیل دے دو ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہو جائیں گے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر جس طرح ہم نے فرون کی طرف ایک رسول بھیجا پھر فرون نے رسول کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑنا پس اگر تم نے انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس میں آسمان پھٹ جائے گا بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہو اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے بس اس نے تم پر مہربانی فرمائی اب قرآن سے پڑھو جتنا تم کو آسان ہو اس نے جانا کہ تم میں بیمار ہوں گے اور کتنے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں سفر کریں گے اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بس اس میں سے پڑھو جتنا تم کو آسان ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو اچھا قرض اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے وہ بہتر ہے اور ثواب میں زیادہ اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے